کہہ دو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو پھر بھی اگر منہ موڑو گے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا